عطا خوراسانی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام نے جس جگہ نماز پڑھائی ہو اسی جگہ سنت یا نفل نہ پڑھے حتیٰ کہ وہاں سے ہٹ جائے امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عطا خوراسانی نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پایا سننے ابو داود حدیث نمبر 616